والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے تئیں چار مہینے اور دس دن عدت میں رکھیں جب مدت ختم کریں پھر جو اچھائی اپنے لیے وہ کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہیں سامعین اب سائد کی تفسیر سماعت کیجیے جس کا خاوند مر جائے اس کی عدت کا بیان اس آیت میں حکم ہو رہا ہے کہ عورتیں اپنے خاوندوں کے انتقال کے بعد چار مہینے دس دن عدت گزاریں خواہ ان سے مجامعت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس بات پر اجماع ہے دلیل اس کی ایک تو اس آیت کا عموم دوسرے یہ حدیث جو مسند احمد اور سنن میں ہے جسے ترمیدی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا اس سے مجامعت یعنی ہم بستری نہیں کی تھی نہ مہر مقرر ہوا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا فرمائیے اس کی نسبت کیا فتویٰ ہے جب کئی مرتبہ وہ آئے گئے تو آپ نے فرمایا میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں اگر ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانو اور اگر خطا ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے سمجھو اللہ اور اس کے رسول اس فتوے سے بری ہیں میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس عورت کو پورا پورا مہر ملے گا جو اس کے خاندان کا دستور ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو اور اس عورت کو پوری عدت گزارنی چاہیے اور اسے ورثہ بھی ملے گا یہ سن کر ماقل ابن اثار اشیائی رضی اللہ عن کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بروع بنتی واشق رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا تھا ابن مسعود رضی اللہ عن یہ سن کر بہت ہی خوش ہوئے بعض روایات میں ہے کہ اشجع سے بہت سے لوگوں نے یہ روایت بیان کی یہ روایت سنن ابی داود کی ہے ہاں جو عورت اپنے خاون کی وفات کے وقت حمل سے ہو اس کے لیے یہ عدت نہیں اس کی عدت وضع حمل ہے یعنی بچہ جن لینا گو انتقال کے ایک ساعت یعنی ایک گھڑی بعد ہی ہو جائے قرآن میں ہے وہ اولت الحملی اجلحن اجل اَََََََّا حمل ہن یعنی حمل والیوں کی عدت وضع حمل ہے ہاں ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ وضع حمل اور چار مہینے دس دن میں جو دیر کی عدت ہو وہ حاملہ کی عدت ہے یہ قول تو بہت اچھا ہے اور دونوں آیتوں میں اس کے تطبیق بھی عمدہ طور پر ہو جاتی ہے لیکن اس کے خلاف بخاری اور مسلم کی ایک صاف اور سری حدیث موجود ہے جس میں ہے کہ صبیعہ اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کا جب انتقال ہوا اس وقت آپ حمل سے تھیں اور چند راتیں ہی گزرنے پائی تھیں تو بچہ تولد ہوا جب نہا دھو چکیں تو لباس وغیرہ اچھا پہن لیا ابو سنابل ابن بعکک نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو اللہ کی قسم جب تک چار مہینے دس دن نہ گزر جائیں تم نکاح نہیں کر سکتیں صبیہ رضی اللہ عنہ یہ سن کر خاموش ہو گئیں اور شام کو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا جب بچہ ہو گیا اسی وقت تم عدت سے نکل گئی اب اگر تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو یہ بھی مروی ہے کہ جب عبداللہ کو اس حدیث کا علم ہوا تو آپ نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی اور شاگرد بھی اس حدیث کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے ام ولد عنہ کی عدت اسی طرح لونڈی کی عدت بھی اتنی نہیں اس کی عدت اس سے عادی ہے یعنی دو مہینے اور پانچ راتیں جمہور کا مذہب یہی ہے جس طرح لونڈی کی حد بنسبت آزاد عورت کے عادی ہے اسی طرح عدت بھی محمد بن سیرین رحمہ اللہ اور بعض علماء ظاہریہ لونڈی کی اور آزاد عورت کی عدت میں برابری کے قائل ہیں ان کی دلیل ایک تو آیت کا عموم ہے دوسرے یہ کہ عدت ایک جبلی امر ہے جس میں تمام عورتیں یکساں ہیں سعید بن المسیب ابو العالیہ رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں اس عدت میں حکمت یہ ہے کہ اگر عورت کو حمل ہوگا تو اس مدت میں بالکل ظاہر ہو جائے گا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحیحین والی مرفوع حدیث میں ہے کہ انسان کی پیدائش کا یہ حال ہے کہ چالیس دن تک تو رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے پھر خون بستہ کی شکل چالیس دن تک رہتی ہے پھر چالیس دن تک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے تو یہ ایک سو بیس دن ہوئے جس کے چار مہینے ہوئے دس دن احتیاطاً اور رکھ دیے کیونکہ بعض مہینے انتیس دن کے بھی ہوتے ہیں اور جب روح پھونک دی گئی تو اب بچے کی حرکت محسوس ہونے لگتی ہے اور حمل بالکل ظاہر ہو جاتا ہے اس لیے اتنی عدت مقرر کی گئی واللہ اعلم سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں دس دن اس لیے ہیں کہ روح انہی دنوں میں پھونکی جاتی ہے ربی بن انس رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں سعید ابن المسیب مجاہد سعید بن جبیر حسن ابن سیرین عیاض زہری اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا یہی قول ہے یزید ابن عبد الملک مروان جو امیر المؤمنین تھے یہی حکم دیتے تھے اوزاعی اسحاق ابن راہویہ اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بھی ایک روایت میں یہی فرماتے ہیں لیکن تاؤس اور قطادہ رحمہ اللہ اس کی عدت بھی عادی بتاتے ہیں یعنی دو ماہ پانچ راتیں علی ابن مسعود رضی اللہ عنہما نیز عطا اور ابراہیم نقعی رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے امام مالک امام شافی اور امام احمد رحمہ اللہ کی مشہور روایت میں یہ ہے کہ اس کی عدت ایک حیض ہی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما شعبی شابی لیف ابن سعد ابو عبید اور ابو ثور رحمہ اللہ اور جمہور کا مذہب یہی ہے لئیت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں اس کا سردار فوت ہوا ہے تو اسی حیض کا ختم ہو جانا اس کی عدت کا ختم ہو جانا ہے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حیض نہ آتا ہو تو تین مہینے عدت گزارے امام شافی رحمہ اللہ اور جمہور فرماتے ہیں ایک مہینے اور تین دن مجھے زیادہ پسند ہیں واللہ اعلم لیکن زیادہ قوی قول پہلا ہے یعنی مثل آزاد عورت کے پوری عدت گزارے واللہ اعلم عالم اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوگ واجب ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اسے تین دن سے زیادہ کسی میت پر سوگواری کرنا حرام ہے ہاں خاوند پر چار مہینے دس دن سوگوار رہے ایک عورت نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میری بیٹی کا خاوند مر گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں کیا میں اس کے سرما لگا دوں آپ نے فرمایا نہیں دو تین مرتبہ اس نے اپنا سوال دہرایا رسول اللہ نے یہی جواب دیا کہ نہیں آخر فرمایا یہ تو چار مہینے اور دس دن ہیں جاہلیت میں تم سال سال بھر بیٹھی رہا کرتی تھی یہ روایت صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ہے اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے جب کبھی کسی عورت کا خاوند مر جاتا تھا یعنی جاہلیت کے ایام میں تو اسے کسی جھوپڑے میں ڈال دیتے تھے وہ بدترین کپڑے پہنتی خوشبو وغیرہ سے الگ رہتی اور سال بھر تک ایسی ہی سڑی بھسی رہتی سال بھر کے بعد نکلتی اور اونٹ کی مینگنی لے کر پھینکتی اور کسی جانور مثلا گدھا یا بکری یا پرندے کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑتی بسا اوقات وہ مر ہی جاتا یہ تھی زمان جاہلیت کی رسم بس یہ آیت اس کے بعد کی آیت کے لیے ناسخ ہے جس میں ہے کہ ایسی عورتیں سال بھر تک رکی رہیں ابن عباس صدی اللہ عنہما وغیرہ یہی فرماتے ہیں لیکن اس میں نظر ہے اور تفصیل اس کی عنقریب آئے گی انشاء اللہ تعالی مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بیوہ یا متعلقہ عورت کو زینت اور خوشبو اور بہت بھڑکیلے کپڑے اور زیور وغیرہ پہننا منع ہے اور یہ سوگواری واجب ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ طلاق رجعی کی عدت میں یہ واجب نہیں اور جب طلاق بائن ہو تو وجوب اور عدم وجوب کے دونوں قول ہیں فو شدہ خاوندوں کی زندہ بیویوں پر تو سب پر یہ سوگواری واجب ہے خواہ وہ بالغاہ ہوں خواہ وہ عورتیں ہوں جو حیض وغیرہ سے اتر چکی ہوں خواہ آزاد عورتیں ہوں خواہ لونڈیاں ہوں خواہ مسلمان عورتیں ہوں خواہ کافرہ ہوں کیونکہ آیت میں عام حکم ہے ہاں ثوری رحمہ اللہ کافرہ عورت کی سوگواری کے قائل نہیں اشہب اور ابن نافع کا قول بھی یہی ہے ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو جس کا ذکر ابھی گزرا ہے پس معلوم ہوا کہ یہ حکم تعبدی ہے امام سوری رحمہ اللہ کم سی عورت کے لیے بھی یہی فرماتے ہیں کیونکہ وہ غیر مکلفہ ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا جب ان کی عدت گزر چکے تو ان کے اولیاء یعنی سرپرست پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورتیں اپنا بناؤ سنگار کریں یا نکاح کریں یہ سب ان کے لیے حلال طیب ہے حسن زہری اور سدی رحمہم اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے